بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں موزوں پر اور امامے پر مساح کیا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک سو ایک یہ حدیث صحیح ہے